وحد الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعين هذا اس نشست کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے کہ صوفیہ کا نظریہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی میزان پر اللہ رب العزت کی ذات و صفات بے مثل ہے اور اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور بات کرنے کے لیے ایک شرعی قاعدہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہ بات صرف اللہ رب العزت کی وہی کی روشنی میں ہو سکتی ہے وہی دو طرح کی ہے وہی جلی اور آنے پاک اور وہی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذات و صفات کا علم توقیفی ہے یعنی موقوف ہے اللہ کی وحی پر اور قرآن و حدیث پر کیونکہ دین اسلام میں سب سے اہم جو امر ہے وہ عقیدہ ہے اور عقائد میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ خالق کائنات کی معرفت ہے اور اس کی توحید کا علم ہے توحید ربوبیت کا توحید الوحیت کا توحید صفات کا اور اس کے بارے میں مکمل جو کلام ہے وہ اللہ رب العزت کی وہی سے ہو سکتا ہے وہ انسان جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا وہ اپنی طرف سے عقیدہ کیا بیان کرے گا وہ اپنی طرف سے خالے کے کائنات کے بارے میں کیا بات کرے گا اسے کیا علم ہے کیا معرفت ہے یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی خبر اور اس کے علم پر قائم جس چیز کی خبر دے گا اور جو علم دے گا اس کو ماننا ضروری بلا کیفیت بلا تشویح اور بلا تمثیل دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں گروہ ہیں فرقے ہیں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں سب سے خالص ٹھوس کافی روشن منور اور معطر عقیدہ جماعت الحدیث کا الحمد اور یہ چیز انشاءاللہ ہماری فلاح کی بنیاد ہے گناہ ہو سکتے ہیں معصیتیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر عقیدہ خالصہ کا نور ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی پرواہ نہیں کرے گا ویسے ساتھ ساتھ توبہ ہونی چاہیے امام القیم رحمہ اللہ نے اس اساس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی ہے جس کا اصل صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے مختلف ٹولیوں کی شکل مختلف گروہ ہوں گی ٹولیاں اور جماعتیں ہوں گی ان کے لیڈر آئیں گے اور وہ ان کو پہچان کر ان کے ساتھ چلے جائیں گے ہر ٹولی کا لیڈر ہر حزب کا جو قائد ہوگا وہ آئے گا اور وہ ٹولیاں اپنے قائدین کے ساتھ لیڈروں کے ساتھ چلی جائیں گی ان کا کثیر صرف ایک جماعت باقی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں نہیں گئے تم کیوں نہیں جا رہے وہ گروہ کہے گا کہ یا اللہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں نن نند الربن اللہ لینا ہم کا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم نے پوری زندگی عبادت اور اطاعت کی ہماری عبادت اور ہماری اطاعت اس کے امر سے خارج نہیں تھی ہم نے عبادت اور اطاعت میں کسی اور کے دامن کو نہیں تھاما کسی اور کی تقلید نہیں کی کسی اور کی ہم تو اپنی پوری زندگی اپنے پروردگار کے امر کے منتظر رہتے اسی کی اتباع کرتے اسی امر کے مطابق عبادت کرتے ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے اور ہمارا کوئی قائد نہیں کوئی لیڈر نہیں ہم تو پروردگار کے انتظار میں اچھا آگے سنیں ماہی علامت ہوں نہ ہوں وہ بہ ہر گروہ اپنے لیڈر کو پہچان کر ساتھ گیا تمہارے پاس اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کیا علامت ہے تم کیسے پہچانو گے وہ علامت ہے لا مسلا رہو کہ اس ذات کی کوئی مثال نہیں یہ ہمارا عقیدہ یہ اور کسی کا عقیدہ نہیں سب کے عقیدے میں تمثیل ہے تشویش ہے سب کے عقیدے میں تکلیف ہے صفات کا انکار ہے لیکن سفق یہ ایک ہی جماعت کا عقیدہ ہے اور وہ جماعت ہے حدیث یا اللہ وہ علامت یہ ہے کہ لامس لہو اس ذات کی کوئی مثال نہیں کو تشبیح سے پاک ہے تشبہ سے پاک ہے بے مثل ذات ہے اس کی صفات بھی بے مثل ہے خوش ہو جائے گا یکشف و ان حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کھول دے گا اللہ اکبر پیا کا اون الحسن جادہ اور یہ گروہ اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا اور یہ ہے کامیاب گروہ اور فخر اس کی اساس جو ہے وہ خال کے کائنات کی توحید ہے اور اس کی ذات اور صفات کو ماننا بغیر کسی مثال کے بغیر کسی تشریح کے اور یہ بشارت الحمد للہ ہمارے لیے کیونکہ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور کسی کا نہیں یہ صوفیہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کے عقائد میں خالق جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا یہ صوفیہ کا گروہ یہ کیا ہے کہاں سے چلا اس کا بستر کیا ہے منشا کیا ہے اس کی ابتدا کیا ہے سب مجہول ہے کے کلام میں امام شافعی یہ دوسری صدی ہجری کے محدث ہیں کرن ثانی ان کے کلام میں کچھ اشارے ملتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ مصر میں تشریف لائے تھے ایک سو ننانوے ہجری میں پہلے بغداد میں تھے سنا دیتا میں بغداد میں ایک قوم چھوڑ کر آ رہا ہوں جو کہ زندیقوں کی ہے سارے زندیق ہیں اور ان کا تمیز کیا ہے ان کا تمیز یمیرون میرون وہ وجد اور سما کرتے ہیں سما سے مراد کے گیت ہیں نظمیں ہیں اور موسیقی ہے کیونکہ وجد سما اور موسیقی یہ تصوف کا ایک حصہ ہے درباروں میں مزاروں میں قوالیاں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ میں بغداد میں کچھ لوگ جو کہ سارے زندیق ہیں ان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں بڑے گندے ان کے عقید اور مالکات میں اپنی مرضی اور مراد کا کلام کرتے ہیں وہ اس دور میں کچھ صوفیہ پیدا ہو چکے تھے امام شافی کے ایک شاگرد امام احمد حمبل جو امام اہل السنہ کے لقب سے معروف ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہار سلم ایک صوفی اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا کہ لا تجار سوہ ان کے پاس مت بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار نہ کرنا کیوں اس لیے کہ جو اہل باطل ہیں اہل ہوا ہیں ان کے پاس بیٹھنا ان کی مصاحبت اختیار کرنا بڑی نقصان دہ ہے اس میں کئی نقصان ایک نقصان یہ کہ ممکن ہے تم ان کی بدا سے متاثر ہو جاؤ جو باتیں وہ کریں اس کی لپیٹ میں تم آ جاؤ اور تم بھی گمراہ ہو جاؤ کیونکہ جو اہل احوا ہیں ان کی باتوں میں بظاہری چاہیے اور پورا فرمانا کہ ان نمین بیانے لسحرا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یہ کوئی تعریف نہیں ہے جادو یا جادوگر کسی اعتبار سے قابل تعریف نہیں لاجب جو ساحر حیث و تھا یہ ساحر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا بعض بیان جاتے لوگ آپ تو جادو بیانی کے مالک ہیں سمجھتے ہیں تعریف ہو رہی ہے یہ تعریف نہیں تنقید ہے شریعت میں کسی امر محمود کی امر مضموم سے تشریح نہیں ہوتی اور یہ جو بیان کے جادوگر ہیں یہ اصل جادوگر سے خطرناک ہے اصل کہ جادو کا اثر ایک فرق پر ہوتا ہے اور ان کے سامعین ہزاروں اور لاکھوں ہوتے ہیں اور سب گمراہ ہوتے ہیں تو یہ جو سحر ہے انتہائی ایک امر مضموم ہے تو فرمایا کہ ان کے قریب مت بیٹھو جو ریٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لپیٹ میں نہ ہو لیکن کوئی کمزور عقیدے کا شخص آپ کو دیکھ لے کہ فلاں شخصیت فلاں بدرتی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ بھی ٹھیک ہے پھر جب یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے جیسے ہمارے بعض آج قائدین ہیں مشرقین کے ساتھ مجاورین کے ساتھ مبتدرین کے ساتھ روافظ کے ساتھ نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ جو ایک عقیدے کی غیرت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی یہ بھی ٹھیک ہوں گے ہمارا قائد ان کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ چیز نقصان دہ ہے دوسروں کے لیے اس میں سارا نقصان یہ ہے کہ ان کی جماعت میں ایک اضافے کا سبب بنتا ہے اگر وہ ایک ہے آپ جا کے ساتھ بیٹھیں گے وہ دو نظر آئیں گے یہ تقسیر سواد ہے ایک جماعت کو بڑھانا ایک جماعت کے اضافے کا سبب بننا یہ نقصان دہ ہے چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کسی صاحب احوا کے پاس کے پاس تعظیم اور توقیر ہوگی اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کتاب شریعہ میں امام عجوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے مم اور اسار وب آئے تھے فقط آئین اعلیٰ حدم دین کہ جو شخص کسی بدرتی انسان کی تعلیم کرے گا اس کی عزت کرے گا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا اس نے دین کی عمارت کو پاش پاش کر دیا اتنے سارے نقصان ہیں سلف صالحین کے یہ اقوال بڑے روشن اور منور ہیں بدت انسان میں کوئی خیر و برکت نہیں ایوب سختیانی کا قول ہے کہ کل لمشتحد صاحب بھی دن اس دادا میں اللہ بہدا ہے ایک بدعت انسان جس قدر عبادت زیادہ کرتا ہے اس قدر وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے وہ سمجھتا میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن اسی قدر وہ دین سے اثرات مستقیم سے رب کائنات سے دور ہوتا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی مصاحبت انتہائی خطرناک ہے امام احمد کا ایک اور قول ہے انہوں نے صوفیوں کی کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ ایا کا وہ کتب ہوں فن کتب ہوں کتب کہ ان کی کتابوں سے بچو ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں بدعتوں سے گبراہیوں سے اور زراعتوں سے اس کا معنی یہ کہ یہ جو کرنے خانی کا دور ہے دوسری ہجری صدی ہجری اس دور میں صوفیاء کا وجود ملتا ہے لیکن ان کا اصل جو منشا ہے وہ عراق ہے عراق سے پیدا ہوئے یہ ایران سے ایران سے ان کی ابتدا ہوئی ان کا آغاز ہوا اسی لیے صوفیوں اور شیوں کے امور آپس میں بہت ملتے ہیں رجال بھی ملتے ہیں اور صوفیاء کے تمام سلسلے جو صنعت ان کی چلتی ہے اس کا ہمر منتہا علی رضی اللہ عنہ ہے شیوں کی طرح ایران سے یہ عراق آہستہ آہستہ کا رواج ہوتا گیا کیونکہ ان کے کلام میں جازویت تھی چاشنی اور سحر تھا اور لوگ ان کی لپیٹ میں آتے گئے اور یہ معتقدات باطلہ اور فاصلہ پھیلتے گئے انتہائی گندے عقیدے میری تحقیق یہ ہے کہ جو عقائد صوفیوں کے ہیں ترین عقائد کسی روح کے نہیں ہو سکتے دنیا میں سب سے گندا طبقہ صوفیوں کا صوفی ہونا یا کہلانا یہ کوئی تعریف نہیں بلکہ عہد ہے ایک گالی ہے میں اپنی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں یعنی لفظ صوفی ہمارے معاشرے میں بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنی سیٹ دیکھ رہا تھا اپنے کارڈ سے تو وہ جو محترمائیں کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے میرا نمبر دیکھا اور کہا کہ صوفی صاحب یہ سیٹ ہے آپ کی مجھے بڑا غصہ ہے میں نے کہا مجھے آپ نے گالی دی بڑا پریشان ہوئی کہ میں نے تو عزت کی ہے میں نے تو کہہ نے مجھے گالی دی اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا تو میں نے وہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا میں نے کہا کہ سب سے گندی قوم صوفیوں کی قوم ہے اور سب سے گندا نظام تصوف کا نظام یہ کہہ کر میں بیٹھ گیا لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ معاشرے میں ایک یہ جو احترام پیدا ہوا یہ بھی تو ایک سازش ہے ان یعنی بعض بعد کلمات بعض الفاظ معاشرے میں داخل کیے گئے تاکہ ان کا رواج زبانوں پر عام ہو جائے اور اس طرح ہمارے جو بدی عقائد ہیں وہ لوگوں کی زبانوں پر آ جائیں اللہ ہی اللہ ہے یہ صوفیت ہے اللہ ہی اللہ نہیں ہے اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے یہ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے مخلوق بھی اللہ ہے ہر چیز اللہ ہر جگہ اللہ ہر مقام پر اللہ اللہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے یہ پرلے درجے کی ہے لیکن یہ لفظ رواج بھاگ ہے اللہ ہی اللہ یہ کہاں ہے کون سا قرآن ہے کون سی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دو چیزیں ذکر کی ایک اس کی اپنی ذات جو خالق ہے دوسرا مخلوق اللہ خالق اپنی مخلوق سے جدا ہے متباین ہے اپنے عرش پر ہے اس کے ماس مخلوق اس کی ذات ہے اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اللہ ہی اللہ نہیں ہے اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے جو اللہ کی خلق ہے لیکن یہ جملہ لوگ اکثر بولتے ہیں اس کو معاشرے میں چھوڑ دیا گیا پھیلا دیا گیا تاکہ غلط عقیدہ لوگوں کی زبانوں پر آ جائے تو گندا ترین نظام میں آپ اٹھائیں خصوص الحکم ابن عربی کی اور دیگر بستانی کی کتب ہیں اور دیگر ان کے جو دعات ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقید ہے مختلف عقائد ہیں یعنی آپس میں ہی مسترد ہیں کوئی انسانوں کی شکل میں کوئی کہتا ہے کہ اللہ محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ محمد عرش پر مستوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہے یہ وحدت الوجود جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کا مت کہ وجود ایک ہے وجود کی وحدت وجود دو نہیں ہے یعنی خالق مخلوق الگ نہیں ہے وجود کی وحدت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی موجود ہے جو بھی موجود ہے وہ ایک ہی وجود ہے اور وہ خالق ہے وہ خالق ہے نہیں خالق الگ مخلوق الگ یہ نہیں اور کوئی کہتا ہے کہ جو نیک لوگوں کے دل ہیں وہ اللہ کا مستقر ہے اللہ تعالیٰ یعنی فی قلوب العباد ہے فی قلوب المتقین نیک لوگوں کے دلوں میں یہ مختلف ان کے عقائد ہیں نظریات ہیں کس قدر خالق کے کائنات کی توہین پر منتج رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رسول سے ولی افضل ہوتا ہے ولی رسول سے افضل ہوتا ہے استانی کا قول ہے کہ خود نافی بحر الانبیاء کے ساحل ہی کہ ہم اللہ کے ولی جو اللہ دیا ہے ہیں جس سمندر کے کنارے پر نبی کھڑے ہیں نبی وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے کنارے پر کھڑے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے کبھی کوئی لہر آتی ہے تو ان کا کچھ حصہ بھیگ جاتا ہے لیکن یہ اوریا جو ہیں یہ اس سمندر میں نہا رہے ہیں ہوتا بن اس کو وہ علم کا سمندر کریں یہ یعنی اولیاء افضل ہے انبیاء سے اولیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب اس کائنات کا تصرف ایک غوث کرتا ہے غوث ایک غوث ہے پوری کائنات میں جو اس کو سنبھالے ہوئے اس غوث کے تحت چار کتب ہیں اختاب چار کتب طرف کے کونے کو پکڑا ہوا ان اختاب کے تحت سات ابدال ہیں سات ابدال جو سات بر اعظموں کو سنبھالے ہوئے اور وہاں کے امور کی تدبیر کرتے ہیں تصرف کرتے ہیں وہاں کی خلق وہاں کا امر وہاں کا رزق یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان تمام امور کا وہ کہتے ہیں کہ نبی ہوتا ہے بدری ہے اللہ تعالیٰ سے اور یہ جو اولیاء اور صوفیاء ہیں براہ راست اللہ سے علم لیتے ہیں براہ راست کوئی بیچ میں واسطہ نہیں کوئی بیچ میں جو ہے وہ حائل نہیں بلکہ براہ راست اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے بھی ہیں اور اسے علم بھی لیتے اسی لیے اگر کوئی صوفی پیارے ڈیل کیا تو فوراً کہتا ہے کہ حد ثنی کل بھی ان ربی اس بات کو بیان کیا میرے دل نے میرے رب سے یہ حدیث میرے دل نے میرے رب سے لی یہ ان کی صنعت ہے کسی نے ایک صوفی سے کہا ہر استفت سفر عبد الرزاق کہ عبد الرزاق سرانی بہت کبھی سول کا استفاد اس کا کیا جواب تھا عبد الرزاق سنحانی بہت بڑے محدے سے اس کا جواب یہ تھا کہ ماں عبد الرزاق میں یہ توقع من الرزاق عبد الرزاق کے پاس وہ شخص کیسے جائے جو رزاق سے سیدھا لیتا ہے وہ تو رزاق کا بندہ ہے کیسے لڑتا ہوں یہ ان کے صوفیاء اور ان کے اولیاء کا حال کش بنامات ڈائریکٹ اللہ سے علم لینا یہ ان کے اولیاء کے بارے میں عقید ہیں باقی یہ شریعت حلال و حرام امر و نہیں عبادات نماز روزہ حج اور زکاتیں صدقات یہ عام لوگوں کی شریعت ہے ہماری شریعت فک الخاصہ ہے ہماری خاص شریعت جو ہم ہمیں ہمارے اولیاء کے ذریعے ملتی لہذا ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تمہارے اولیاء تمہارے صوفیاء جو بھی کام کریں ان پر کوئی اعتراض نہ کرنا کیونکہ ڈاکٹر ہیں کوئی مین تم نہیں ہے جو اللہ نے ان کو دیا جو تمہارے پاس نہیں ہے تم بس دیکھتے رہو اور خاموش رہو ان کی تصدیق کرو تائید کرو گردن چکا کے بیٹھے رہو حتیٰ کہ وہ شراب پی رہے ہو اور وہ بھنگ اور چرس پی رہے ہو تم خاموش رہو اعتراض نہ کرو ان کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ مارفت تمہارے گھر میں تمہاری اہلیہ سے جنا کر رہے ہو تم خاموش رہو وہ اللہ سے علم لیتے ہیں اللہ کا امر وہ پاتے ہیں اس لیے صوفیہ میں شرابی چرسی بھنگی زانی اور عمل قوم لوت کرنے والے بہت ہیں اور کوئی اعتراض نہیں یہ فیل برسر عام ہو رہے یہ شریعت خاصہ اللہ سے لے کر آئے ہیں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں کہتے کہ خضر علیہ السلام انہوں نے موسا سے کہا تھا کہ کوئی اعتراض نہ کرنا دیکھتے رہنا اور خاموش رہنا لیکن موسا علیہ السلام خاموش نہیں رہے یہی دین ہے ہم ہر وہ چیز جو خلاف شریعت ہوگی بولیں گے پوچھیں گے یہ کام تم نے کیوں کیا موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تم نے بچے کو قتل کیوں کیا تم نے اس کشتی کو سوراخ کیوں کیا کیونکہ جو ہمارا دین ہے شریعت ہے اس میں یہ دونوں کام ناجائز ہے تو ہر وہ کام جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہدایت ہوگا اس پر سوال ہوگا تو کیا بقول صوفیا بوسل اسلام نے غلطی کی نہیں وہ اللہ کے نبی اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اللہ نے کوئی ہی نہیں کی اس لیے کہ ہر وہ امر جو شریعت کے خلاف ہوگا اس پر سوال ہوگا بات ہوگی کسی کی بات کو سن کر خاموش رہنا اس کا اہل صرف دو ذاتیں ہیں ایک اللہ کی ذات دوسرا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے بعد کوئی بھی ہو اس کا کتنا اونچا مقام ہو کتنی اونچی دستار ہو ہر ایک کی بات اگر شریعت کے خلاف ہوگی اعتراض ہوگا اس سے اس کی دلیل مانگی جائے گی اور یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے دین کی ہدایت ہے تو آپ دیکھیں کتنی خرافات ہیں شریعت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ اللہ کے بارے میں کیا ہے انبیاء کے بارے میں کیا ہے اولیاء کے بارے میں کیا ہے حلال و حرام کے بارے میں کیا ہے اب تک یہ لفظ صوفی ہمیں معلوم نہیں ہو یہ لفظ کہاں سے آئے قرآن و حدیث میں لفظ صوفی کہیں استعمال نہیں مؤمنین اولیاء متقین محسنین اطاعت اتباع یہ الفاظ استعمال ہوئے ایمان اسلام احسان تقوا جن کے سب کے مصادر معلوم ہیں ان کے معنی معلوم ہیں اور قرآن و حدیث ان کے استعمال سے بھرا پڑا ہے سنت ہے حدیث ہے اللہ کی وحی ہے لفظ صوفی کہاں سے آیا لفظ تصوف قرآن و حدیث میں کہیں استعمال یعنی کچھ لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اس ایک لفظ پر ان کے پورے دین کی احساس ہے پورے دین پورے دین کی بنیاد اس ایک لفظ پر حالانکہ وہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث جیسے لفظ عشق ہے کہیں استعمال نہیں ہو استعمال اگر ہوا ہے تو محبت کے معنی میں نہیں بلکہ سرگردانی کے معنی کہ جو عشق میں گھن چکر بن جاتے ہیں اور پھر جنون کی حد تک پہنچ جاتے ہیں وہ آشے کے نام مراد لیکن محبت جو اطاعت کے معنی میں ہے اس سے مختلف ہے لیکن کچھ لوگوں کے پورے عقیدے کی اساس لفظ عشق لفظ تقلید کچھ لوگوں کے پورے دین کی بنیاد لفظ سے تکلیف پر اور تقلید اس معنی میں نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں اور نہ کلام سلف میں قرآن و حدیث میں تقلید کا لفظ آیا ہے لیکن صرف ایک معنی میں اور وہ ہے جانور کے گلے میں پٹا باندھنا جانور کے گلے میں وہ بکرا ہو کتا ہو بیل ہو گائے ہو اس کے گلے میں پٹا باندھ یہ تقلید ہے لیکن اطاعت کے معنی میں پیروی کے معنی میں نہ پورے قرآن میں کہیں ہے نہ پوری حدیث میں کہیں ہے لیکن بعض لوگوں کے پورے دین کی اساس تقلید پر قائم لفظ تصوف نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن ان کے پورے عقیدے کی اساس اس لفظ پر قائم کئی اشتقاق میں یہاں طلبہ بیٹھے ہیں لفظ تصوف باب تفاعل ہے اور تفاول کے باپ کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے یہ بغیر مادے کے نہیں ہوتا باب تفاعل کا کوئی نہ کوئی مادہ ضرور ہوگا جیسے باب تفاول ہے اس کا مادہ تہور ہے توئے ہے رے ال دور ہو بغیر مادے کے نہیں ہوگا جتنی مثالیں یعنی باب تفاول جس قدر مثالیں ہیں آپ دیکھتے تھے اس کا مادہ ہوگا ضرور بغیر مادے کے یہ باب استعمال ہوتا ہی نہیں اب یہ تصوف ہے کیا اس کا مادہ اب تک صوفیا خود حیران ہے کیا رکھے ہار ہے اس صفا جو ہے وہ تصوف کا مادہ نہیں صفا کا معنی صفائی صوفیا کے دل صاف ہوتے ہیں باطن صاف ہوتا ہے لیکن اس کا مادہ ہے ہی نہیں اس کا اشتقاق ہے ہی نہیں کوئی کہتا صوفی صف سے ہے اور صف کا معنی صف اول یہ صف اول پر ہے اس دنیا میں اور قیامت کے دن صف کے خلاف کوئی کہتا صحاب صفا سے ہے نبیر اسلام کے دور میں صاحب کے طلباء تھے جو صحاب صفا کہلاتے تھے اس کی طرف منسوب ہے اگر صفا کی طرف منسوب ہو تو کی نسبت صفی آتی ہے بغیر واؤ کے یہ واؤ بیچ میں کہاں سے آ گئی سب بھی اس کا اشتقاق نہیں کوئی کہتا سوف سے ہے اور سوف کا معنی اور چونکہ سوفی سادہ لوگ ہوتے تھے اور کھدر پہنتے تھے اور اون پہنتے تھے اور دنیا کے جو تلزات ہیں یہ ریشمی کپڑے باری کپڑے اس سے بچتے تھے لہذا ان کو صوفی کہا گیا یہ اشتقاق کہیں نہ کہیں قریب ہے بنتا ہے بتاؤ کہ لباسوں پر منہج کی بنیاد لباس سے ظاہر کرنا یہ کون سا ذوق ہے منہج کا جو تمیز ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ اتباع عدم اتباع ہے حق پر وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کا متبع ہے اور باطل وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا امر فارق محمد بین الناس فرق محمد جو ان کا وہ حق ہے اور جو ان کی اطاعت نہیں کر رہا وہ باطل ہے یہ امر فارق لیکن کھدر اور ادب کھدر یہ کون سا فرق ہے آج گمراہ فرقوں کی بہتات ہے اور افسوس کی بات یہ کہ جو امر فارق ہے ان فرقوں کا جو تمیز ہے وہ لباس پر ہے کسی کی ٹوپی کسی کی پگڑی یعنی پگڑیوں کے فرق گروہوں کا فرق بنتا ہے بلکہ ٹوپیوں کا ڈیزائن کسی کی لمبی ہوتی ہے کسی کی چار خانے کی ہوتی ہے رنگت کسی کی ہری کسی کی کتھئی کسی کی سفید اس رنگوں پر گروہوں کے جو فرق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں یہ کون سا دین اور کون سا ذوق ہے کپڑے اور لباس کو دین کہا ہی نہیں کیا اس میں اختیار آپ صرف اور بھی ریشم پہنے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن وہ کپڑا جس میں ریشم مکس ہو مردوں پہن سکتے ہیں شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ احب مارا عبد ہمارا یرا اثر ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیمتے دیتا ہے خزانے دیتا ہے کہ میرے بندے پر میری نعمتوں کے آثار نظر ہے اگر وہ مالدار ہے تو اعلیٰ کپڑے پہنے تحریر سے نعمت ہو اللہ کی انعام کا اظہار ہو یہ کیا بات ہے کہ ایک قوم یہ طے کر لے کہ ہم نے پہننا ہی خدر نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت داخل لے گا اب اب یہ چاہتا ہے کہ اچھا پہنے اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے جب یہ پہنے گا تو کبر تو آ ہی جائے گا تکبر تو آ ہی جائے گا تو پھر کون بچے گا جنت میں کون جائے گا تو رسول اللہ نے ساتھ ہونا کہ یہ تکبر نہیں یہ جمال ہے یہ خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے اچھا پہننا اگر ناجائز ہوتا اور کھدر ہی پہننا ہوتا خوب مطلوب ہوتا تو اللہ کے بےغبر نفی کرتے مگر آپ فرما رہے کہ نہیں یہ کبر نہیں یہ جمال ہے یہ اللہ کو پسند ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو پہنو استعمال کرو تاکہ تحدیث سے نعمت ہو اس کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کے آثار نظر آئیں اچھا کھاؤ اچھا پہنو یہ نہیں کہ گوشت آ لیا کھانے کی باری آئی تو بھر کے نمک مٹھی بھر کے اس میں ڈال دی تاکہ کڑوا ہو جائے کہ میاں لذتیں تو آخرت میں ملیں گی یہ کون سا تصور یہ کون سا دین یہ تو حماقت اور سفارت ہے پرلے درجے کی بے وقوفی اللہ کی نعمتوں کا مذاق ہے اللہ نے نعمتیں پیدا کی تاکہ تم کھاؤ اللہ خوش ہوتے لیکن خوش ان پر ہے یہ اللہ کی حکمت ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے محروم ہی رکھا کہ ٹھیک ہے تم یہاں بھی مرو نہ کھاؤ جہنم میں جاؤ یہ تو میرے پکیزہ بندوں کے لیے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے بچہ نہیں کھاتا آگے دوڑتا ہے ماں پیچھے دوڑتی اور بڑے جتن کرتی ہے کبھی نہ کبھی کوئی طریقہ منہ کھولتا ہے وہ دیوار ڈالتی ماں خوش ہوتی اور جو محبت ماں کو اپنے بیٹے سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندوں سے جب اللہ کے بندے اللہ کی نیم پہ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس ماں سے بھی زیادہ لیکن بندے کھانے والے محد ہوں دیندار ہوں تو اللہ اور خوش ہوگا نبی اسلام کا فرمان لا یا کلو مالا کہ خوشی پرہیزگار لوگ کھائیں نیک لوگ کھائیں لا صاحب اللہ مومن اور کوشش کرو کہ جو اچھے عقیدے کے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھو تاکہ ان کے ساتھ بیٹھو گے ان کا علم حاصل ہوگا کھاؤ کے بھی پیو کے بھی اور یہ چیز خوشی کا باعث ہوگی تو یہ کیا بات ہے باتوں پر جو ہے وہ الگ کر لیا جائے اور جدا کر لیا جائے تو یہ سب کا سب حقیقت میں منحج کا فساد ہے اور بگاڑ ہے تصوف کی تعریف اس کا اشتقاق اور مادہ اس میں خود صوفی حیران ہے اور جو اشتقاق بیان کرتے ہیں وہ قواعد کے اعتبار سے غلط ہے نہ ان کا منشا معلوم ہے نہ ان کی ابتدا معلوم ہے اور نہ ہے اور نہ تصوف کی تعریف معلوم کہ صوفی کون ہوتا ہے اور صوفی کی تعریف کیا ہے لیکن میرے نزدیک صوفی کی تعریف سب سے واضح یہ ہے کہ تمام فرقوں اور گروہوں میں سب سے بہترین گروہ سب سے گندا نجس گروہ صوفی کیونکہ جو ان کا عقیدہ ہے اس سے حقاقت الوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ساری ایک وجود ہے اور وجود کی وحدت وجود ایک ہی سب سے گندا عقیدہ ابو چہل جو علن الخلائق ہے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عرش پر ہے اللہ اوپر اور ایک صوفی جو ایمان لانے کا مدعی ہے اس کا ہے کہ ہر مخلوق حما ہے اللہ مختلف ہے مخلوقات سب سے گندا کی سب سے گندا ہمارے عقیدے کی احساس کیا ہے قرآن حدیث اللہ کی وہی کا نور اللہ کا خالص علم قرآن جا بجا بیان کرتا کہ اللہ عرش پر اللہ عرش پر الرحمن العرش الرش استواشور مستفی مستوی کیسے ہے یہ معلوم نہیں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں ایمان لانا فرد ہے اللہ نے یہ خبر نہیں دی کہ میرے اجتوا کی کیفیت کیا ہے کیفیت اللہ کے سبر بس یہ ہمارا عقید ہے جو چیز بیان ہوئی اس کو مانو اور جو چیز بیان نہیں ہوئی اس اللہ کے سبر ہی کہ اس کا استفاع جو ہے وہ کمال کا استفاع ہے کمال کا استفاع اس میں کوئی نقص نہیں اس میں کوئی عیب نہیں امام مالک سے کسی نے پوچھا واہ کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کی حیبت سے پسینے میں نہا گئے رونتے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں الاستواء معلوم بل کیف مجہول بس بلاتے کہ اجتماع معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے قرآن نے بیان کیا حدیث نے بیان کیا اجتماع کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے اجتماع معلوم کیوں ہے اور کیفیت معلوم کیوں نہیں اس لیے کہ اجتماع کی خبر اللہ نے دی ہے اور کیفیت کی خبر اللہ نے نہیں دی جو بتا دیا وہ معلوم جو نہیں بتایا مجھول ہے لہذا اب جب یہ کیفیت مجہور ہے تو کیفیت کا سوال کرنا بدعت کیفیت کا سوال کرنا بدعت کچھ مسائل اور جواب بدعت ہوتے ہیں اور کچھ سوال ہی بدعت کوئی شخص یہ پوچھے کہ اللہ کی کیفیت استماع کی کیسی ہے وہ بدعت ہی بنی ہے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ کے سما کی کیفیت کیا ہے یہ سوال کرتے ہی بدعت ہی بنی کوئی شخص یہ سوال دیکھ رہا ہے پوچھتے ہی نہیں یہ مالک نے فرمایا کہ بمار رہی تو اسوا ان کا کتو میں نے تجھ جیسا بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا میں اس کو اٹھاؤ اور مجلس سے باہر نکال جہاں بیٹھنے کے قابل نہیں میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تو یہ ہے استفاع کا عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا اللہ خد الخبر آف اسلامات کہ اپنے پروردگار کو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے میں نے دیکھا بلخیز کی قوم سورج کو سجدہ کر رہی اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے اور آگے پرندہ کہتا ہے لا اللہ ہو وہ اللہ اللہ محبود حق باقی سارے محبود باطل ہیں اور وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے عرش عظیم کے عقیدے کی معرفت خود ان پرندے کو بھی پرندے کا عقیدہ کہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے عرش پر مستوی جو عقیدہ اس پرندے کی ننی سی کھوپڑی میں آ گیا وہ ان پکڑیوں والوں کو میں کہہ رہے یہ پکڑیاں اندر کوئی چیز داخل ہونا ہی نہیں دیتی یہ حق کے خلاف رکاوٹ بنی کیسے آئے ایک ننا دماغ اس عقیدے کی معرفت رکھتا ہے حالانکہ خود خود کے پاس کون پیغمبر آیا وہ مکلف نہیں ہے لیکن خالق کے کائنات کی توحید اس کے دل و دماغ نظیب سی کہ وہ اللہ ٹیم کا رب لیکن صوفیہ اللہ کے عرش کو نہیں مانتے اور اس کے اجتماع کو نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہی خالق ہے اور ایک ہی وجود ہے خالق اور مخلوق کا ہر شاید اللہ کتنا بھیانک اور گندا عقیدہ جو زبان پر آئے تو زبان کامتی جسم کاپتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا قبول کرنا حتیٰ کہ اہل کفر ابو چاہے جیسے اس کو قبول نہیں کرتے وہ مانتے کہ اللہ اوپر ہے عرش پر یہ سارے دلائل ان کا کیا کرو گے قرآن میں جا بجا اللہ کا اوپر ہونا مذکور ہے اللہ اوپر ہے تم منفی سما یا تم امن میں اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے یعنی اوپر آسمان میں جا بجا مذکور آپ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی آئلہ پاک ہے میرا رب جو اعلی ہے اوپر اعلی سب سے بلند اعلی سب سے اوپر اس کی جہت جہت علوم ہے لفظ جہت پر تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگ جہت کا انکار کر جہد کو نہیں مانتے اللہ کی جہد کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ لا یمین نیند لا نہ وہ دائیں نہ وہ بائیں نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے نہ وہ اوپر نہ وہ نیچے تو جہاد تو چھ ہی ہے ساتھیوں کو جہد نہیں پر اللہ کہاں ہے وہ تو ہے جو چیز معدوم ہوتی ہے اس کی یہ تعریف کی جا سکتی کہ جو چیز ہے ہی نہیں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے ایک شہر موجود کی تعریف یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ موجود بھی ہو اور نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو نہ آگے ہو نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود پر حق ہے اور اللہ کے لیے چہت ہے کون سی چہت جو اس کے لائق ہے جو اس کے لائق ہے آنا نہیں ہوا لفظ جہد قرآن و میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ایسے الفاظ یا صفات جو اللہ کے لیے استعمال نہ ہو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ان صفات یا الفاظ میں اگر کوئی معنی حق ہے جو معنی کمال ہے اگر وہ ہے تو اللہ اس کا مستحق ہے اس کا اس بات کریں گے طے بات اسے نفی کی جائے گی لفظ جہد اس کے دو معنی بن سکتے ہیں ایک معنی حق اور ایک معنی باطل معنی حق یہ ہے کہ اللہ کے لیے جہد علوم ہے اللہ اوپر ہے ایسا اوپر جس کے علوم کو اور اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے ایسا اوپر وہ کیسا اوپر ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین پانچ سو سال کا فاصلہ ایک تیز رفتار مسافر سفر کرے دوڑے تو پانچ سو سال میں جو فاصلہ طے کرے گا اتنا زمین و آسمان کے مابین پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک پانچ سو سال کا فاصلہ پھر آسمان دوم سے آسمان سوم تک پانچ سو سال کا فاصلہ اس میں کثافت پانچ سو سال کے برابر ہر آسمان کی جو موٹائی ہے جو اس کا حجم ہے جو اس کا کثافت ہے وہ پانچ سو سال کے برابر اور پھر آسمان اور اللہ کے عرش کے مابین ایک بہر اور سمندر ہے جس کے نیچے سے اوپر تک کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر اس پر اوپر اللہ کا ہر سے ہے یہاں تک بیان یہاں تک بیان ہے فاصلے کا بھی ایک تحدید ہے اس کے بعد بیان نہیں اس کے بعد علوم کی تحدید کیا ہے یہ بیان نہیں ہم خالق کے کائنات کے لیے اس علوم کے قائل ہیں اس بلندی کے جس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا نہ کوئی عقل اس کی تحدید کر سکتی اور احاطہ کر سکتی یہ کہ ایسی علوم ایسی جہت خال کے کائنات کے لیے ثابت کرنی پڑے گی اور ہے اللہ آئلہ ہے اللہ آسمانوں پر ہے اللہ عرش پر ہے بلند ہے اس کی بلندی کی حد کیا ہے یہ معلوم ہے اور جہد کا ایک معنی معنی باطل کہ جہد مستا اس کو یہ کہا کہ جو بھی شے موجود ہے وہ جہاد سطح میں محصور ہے ایک چیز موجود ہو اس کے دائیں بھی کچھ ہوگا بائیں بھی کچھ ہوگا آگے بھی کچھ ہوگا پیچھے بھی کچھ ہوگا اوپر بھی اور نیچے بھی ان یعنی چھ جہاد نے ہر موجود چیز کو گھیرا ہوا اگر جہد کا معنی یہ ہے تو اللہ اس معنی سے پاک ہے اللہ محیط کا نادہ احاطہ کیا ہوا ہے اس کا احاطہ کسی نے نہیں کیا اس کا علوم غیر مقیف ہے اس کی کوئی تحریر نہیں کر سکتا یہ ہمارا عقیدہ اور اگر جہد کا معنی ہے شرح ہے گری ہوئی چیز تو اللہ استفاق ہے لہٰذا جب لفظ جہد کے دو معنی ہیں ایک معنی حق اور ایک معنی باطل اور اگر جہد کے اندر نہ کریں ہوگی حق معنی کے ساتھ بھی باطل معنی کے ساتھ بھی تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ لفظ جہد کا جو معنی حق ہے وہ اللہ کے ساتھ ثابت ہے اور قائم ہے اور جو مانا باطل ہے اس کی اللہ سے نفی ہو لفظ جسم ہے لفظ جسم اگر جسم کا مانا جسم مخلوق ہے تو اللہ اس سے پاک پھر اس سے مراد تو اللہ کے لیے ثابت ہے حالانکہ لفظ قرآن سے بیان نہیں ہوا اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن ایسی صفات جس کا ذکر نہ ہو اس میں اگر کوئی مانا حق ہے تو اس کو مطلق ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے بلکہ جو حق ہے اس کو ثابت کریں گے اور جو باطل اور عیب اور نقص ہے اس کی نفی کریں اور اللہ کے اہل حدیث بزرگوں سے بھی سنا کہ اللہ کی جہت نہیں وہ اصل بات یہ کہ علم کلام یا قائد نصفیہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی اور یہ سارا علم جو ہے اس میں جو صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے کلام ہے بیشتر چیزیں اللہ کی فہی اور اس کی براد کے خلاف اور وہ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہے لہٰذا آپ اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جہد کا مطلق انکار درست نہیں ہے بلکہ جہد کا جو معنی حق ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے اس اوپر کی کیفیت کیا ہے اس کی تحدید کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہم کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے کیسے جیسے اس کے لائق ہے ہمیں اور ہے یہ مانا اللہ سے جو ہے منتفی ہے اللہ اس سے پاک ہے یہ نقص اور یہ عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اس دلائل سے کیا ثابت ہو اللہ اوپر قرآن حدیث میں اللہ کا علوم مختلف طریقوں اور صورتوں سے جیسے بہت سی چیزیں اوپر جا رہی انہیں کرے طیب اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمات طیب اگر اللہ یہاں ہے تو کرنے کا معنی کیا ہے اللہ اگر ہر جگہ اللہ اگر ہر جگہ یہ اختر ریاض صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے دعات لوگوں سے کہلواتے ہر جگہ موجود اللہ ہی یہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہوتی بڑے بڑے جو دائیں قوم ہر جگہ موجود اللہ ہی لوگ کہتے ہیں ہر مقام پر موجود اللہ ہی یہ تصوف ہے اور یہ علماء دیوبند جو اس عقیدے کی تشہیر کر رہے ہیں حقیقت میں اس غلط اور کفی عقیدے کو پھیلا رہے ہیں اللہ کے ذات ہی اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم و قدرت پوری کائنات پر محیط ہے ہر جگہ موجود اللہ ہی پرلے درجے کا تصوف ہے ابو بھی اس عقیدے کا قائل نہیں تھا اتنا گندا عقیدہ تو اللہ کی طرف کلمات طیبہ چڑھتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے چڑھنے کا کیا بات اگر ہر مخلوق خالق ہے نعوذ باللہ اوپر پھر کہاں جا رہی پھر تو یہی موجود ہے نیک امان اللہ کی طرف پہنچتے نبی اسلام کی حدیث ہے یورف احمد اللہ خبر النہار وہ احمد النہار قبل احمد اللہ کہ اللہ تک چڑھتے ہیں رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اعمال چڑھ رہے اللہ کی طرف چڑھنے کا کیا میں حدیث میں آتا کہ جو شخص یہ چار کلمات کہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ چار کلمات اوپر کو چڑھتے ہیں تیری کے ساتھ اور پرواز کرتے کرتے اللہ کے عرش تک جا پہنچتے دبی کا کی نحل اور وہاں جا کر ان کی گونج سنائی دیتی اور فرشتے جو حامرین عرش ہے وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ چار کلمات فلاں بندے نے پڑے ہیں اور وہ گونج رہے اللہ کے عرش پر یہ اوپر کہاں جا رہے تھے اگر ہر جگہ موجود اللہ ہی تو پھر یہیں رہتے وہ اللہ تو موجود ہے ناؤز محدود اوپر کہاں جا رہے تھے علیہ السلام کے بارے میں قرآن عقیدہ بیان کیا بر اللہ علیہ یہودی عیسائی کہتے ہیں ہم نے قدر کر دیا اللہ فرما رہا کہ نہیں اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے اٹھانے کا کیا میں یا عیسا ان رافیوں کا رہی ہے عیسا میں تجھے موت دینے والا ہوں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یعنی موت دینے کا مانا جب چلو موت کا وقت آئے گا تو یہ میں اٹھا لیا پھر ایک وقت آئے گا تجھے نیچے اتاروں گا اتارنے کا کیا میں اللہ نے اٹھایا اپنی طرف پھر نیچے اتارے گا اتارنا اور چڑھانا اٹھانا کیا مانا اس کا اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو اٹھانے کا کیا مانا اور اٹھانے کے بعد نیچے اتارنے کا کیا مانا ان دونوں چیزوں میں اس اللہ تعالیٰ کا علوم ثابت ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی خلق سے متبادل ہے جدا ہے الگ ہے اور جب تیری موت کا وقت آئے گا تو یہ موت دوں گا اس طرح سے ہم زندہ ہے زمین پر آئیں گے چالیس سال رہیں گے اور چالیس سال کے بعد ان کی موت آئے گی راج کیوں ہی راج نیچے اللہ ہر جگہ موجود ہے نیچے ہے یہ اوپر جانا ساتوں آسمانوں تک پھر اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا کیا مانا اس کا پھر مہاراج کر کے نیچے آنا کیا مانا اس کا اور پھر جب نیچے آ رہے تھے علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر اور موسا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کیا کیا تخفیف طلب کر لو پچاس نمازیں بہت بھاری ہو جائیں گی میری امت دو نہیں پڑھ سکی کہ تم سے زیادہ طاقتور تھی تم پچاس کیسے پڑھ سکو گے جاؤ تخفیف طلب کرو حدیث کے ہے کہ نبی اوپر گئے اللہ سے تخفیف طلب کی اللہ نے پانچ دس نمازیں کم کر دی پھر نیچے آئے پھر موسا نے کہا پھر جاؤ پھر گئے پھر کوئی پھر میں پھر اوپر جا کے تقریب طلب کرو پھر اوپر گئے اوپر نیچے کہاں جا رہا ہے چھٹے آسمان پھر وہاں سے بھی اوپر کیا مقام ہے خالے کے کائنات اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا مانا ہے اس کا اور پھر پیغمبر اسلام کو اوپر نیچے آنے کا کیا مانا تم کہتے ہو کہ نبی بھی عالم الغیب ہے اگر نبی عالم الغیب ہے تو میراج کا کیا معراج کا کیا مانا مانا یہی ہے کہ جب وہ زمین پر تھا تو آسمان پر نہیں تھا آسمان پر گیا تو زمین پر نہیں تھا پہلے آسمان پر تھا دوسرے پر نہیں تھا دوسرے پر گیا تو پہلے پر نہیں تھا تیسرے پر نہیں تھا تیسرے پر گیا دوسرے پر پہلے پر نہیں تھا نبی عارب الغیب نہیں پھر یہ معراج کیا مانا اس کا یہ اوپر کہاں جا رہے ہیں اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا مانا معراج کا پھر قرآن و حدیث میں بہت سی چیزیں اتارنے کا ذکر ہے اللہ ہم نے وہی اتاری اتارنے کا کیا مانا اگر اللہ یہاں موجود ہے وہی دے دے اتارنے کا مانا جس اوپر سے نیچے آ رہی اللہ فرشتے موکل بھیجتے بندوال کی کے لیے کچھ اتار رہے دن کی جڑی یہ کہاں سے اتر رہے اللہ اتار رہے اتارنے کا مانا اتارنے والا اوپر بارش اتارتا ہے کیا مانا اتارنے کا مانا وہ اوپر پھر سمائے رزقوں کو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے ہم اوپر سے اتارتے ہیں کیا مانا اتارنے کا اتارنے میں کون ہوتا ہے جو اوپر اوپر کر وہ نہیں یہ تمام چیزیں کس بات کی دلیل ہے اللہ کے لیے علوم ہے اللہ اوپر اپنی خلق سے متباعد جدا ہے خلق کے اندر نہ مختلف ہے نہ حلول کیے ہوئے نہ ان کے اندر موجود ہے اور نہ ہر مخلوق نوز بلّہ خالق ہے خالق الگ ہے مخلوق الگ ہے یا یو سو بدو رب کو اللہ بھی خرا اے کرو اپنے پروزگار یہاں دو ذاتیں ہیں ایک اللہ کی ساتھ جو حکم دے رہی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی ایک رب ذات ہے اور ایک ذات عابدین کی عبادت کرنے والوں کی تو عابد اور معبود ایک ہی یعنی عابد بھی معبود ہے اور معبود ہی عابد ہے یہ تفریق کیسے کرو گے یہ دو الگ ذاتیں ہیں ناس الگ ہے رب الگ ہے الگ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں پھر نزول کا کیا معنی کیا معنی نزول کا اللہ اترتا ہے جب رات کا آخری تہائی باقی بچتا ہے اللہ اترتا ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور تمام احادیث آدیش کی کتب میں نزول وہ علوم ہو اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے جیسے اللہ کے لائق ہے ویسے ہم نزول کو اپنے ذہنوں میں قیاس بھی نہیں کر سکتے یہاں بھی ایک بات وضاحت ضروری ایک وائز باز کر رہا تھا اپنا اپنا اندازے بیان ہوتے بندہ ہاتھ پکتا یا اللہ مجھے رزق دے مجھے شفا دے میں تجھے پکارنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر آئے تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے تجھے روزی بھی دوں گا شفا بھی دوں گا میں تجھے دینے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر آیا باللہ یہ کلمہ کفر ہے اس کا مطلب اللہ کے نزول کی کیفیت کو جانتا نہیں اللہ کا نزول مخلوق اگر چھت پر ہے نیچے آ گئی تو چھت اس کے وجود سے خالی ہو جائے گی میں کرسی پر بیٹھا ہوں اٹھوں گا تو کرسی مجھ سے خالی ہو جائے گی اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا یہ جملہ غلط ہے یہ جملہ غلط ارب یہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا ابھی علوم کی نیچے چیز کون سی ہے اوپر آپ کہیں کہ اللہ زمین پر ہے نول مخلوقات کے ساتھ ہے تو آسمان کی طرف نزول کا کیا مان آسمان تو اوپر اوپر سے نیچے آنا آسمان پر اس کا مانو آسمانوں سے اوپر اور پھر اس کا پکارنا کہ ہے کوئی مریض جو فرق کا گا مریض اور شفا دینے والے میں اگر مریض بھی وہی ہے شفا دینے والا بھی وہی ہے تو اس سے بڑی حماقت اور جہالت ہے کوئی ہے کوئی سائل میں اس کو روزی دوں اگر سائل بھی وہ ہے مسہور بھی وہ ہے تو پھر اس پکارنے کا کیا مانا کیا مانا اس کا اور پھر کتابوں نے میں ایک پکارتا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر شروع ہوتی ہے تم میسر پھر اللہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے اوپر کو چڑھ جاتا ہے کیا مانا اس کا اس کا اوپر سے نیچے آنا اور پکارتے ہیں نا طلوع ہونے تک پھر نیچے سے اوپر کو چلے جا رہا کیا مانا اس کا اس کا مانا اللہ کے جو علوم ہے اپنی خلق سے اس کی جدا ہے مختلف نہیں ہے نہ بندوں کے اندر ہے نہ بندوں کے ساتھ ہے اس کی ذات اس کا علم ہر مقام پر ہے اس کا احاطہ ہر مقام پر ایک معنی اور قابل غور اگر ہر انسان میں اللہ ہے یا ہر مخلوق نوز بلا اللہ ہے جیسے کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ کہ غلبہ پایا انسان فاتح بھی ہوتا ہے مفتو بھی ہوتا ہے انسان صحت مند بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے انسان کے مراحل ہے معدوم پہلے معدوم ہے پھر وجود اور پھر عدم اور پھر دوبارہ پیدا ہو کر دوبارہ قیام کو اٹھایا جائے گا ان سارے مراحل کے خالق کے لیے ہوں گے پھر فبو اور پھر اس کا دماغ مختلف ہو جاتا ہے اور کوئی چیز کو یاد نہیں رہتی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ تقریب اللہ میں آ رہے ہیں کیا پھر انسان مسلمان کافر نیک اور بد کہ ہر چیز اللہ ہے نعوذ باللہ مقامات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ناپاک بھی ہیں گندے بھی ہیں کہ ہر جگہ چیز تم اس کی جائے تمہارے دماغوں میں اس کا کیا تعارف ہے پھر اس کا معنی یہ کہ اس پر چیز غالب آ سکتی ہے کوئی بھی دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے حدیث ہے کہ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے اس طرح کہ اس کی ہوا خارج ہوتی اور بھاگتے بھاگتے ایسے مقام پر پہنچ اذان سنا دے اب اذان جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی بھاگ رہے دوڑ رہے پریشان ہے اور آخری کونے تک پہنچ جاتے جہاں اذان کی آواز نہ آ رہی اللہ کے نام سے بھاگ اللہ کے نام کی طاقت اور اس کے نام کی قوت لیکن ایک انسان نے اگر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں نعوذ باللہ پھر شیطان تو ہارے بات آتا ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کے ہو گیا نماز نہیں پڑی پرما کے ساتھ بال ادو نہیں اس شخص کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا بتاؤ یہ بات کہاں جاتی ہے اللہ کے نام کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اور نوز باللہ اگر اللہ وہاں موجود ہے تو شیطان تو غالب آ گیا صرف یہ خلبہ اور تسلط شاہان کیا مان نبی اسلام کی حدیث ہے کہ یا کہ تو شیطان ہو فی کافی طرح سے انسان جب سوتا ہے ہر انسان کے اس گردن نے کافیت الراس میں شیطان تین کرے ڈال دیتے تین کرے ڈالتا انسان سو رہے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو اور چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو شیطان اٹھے فجر کے وقت اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرا کھل جاتی اور اگر وہ بزو کر لے دوسری گرا کھل جاتی اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرا کھل جاتی اس بندے کے عمل سے اور اگر بندہ اٹھے نہیں سویا رہا اور اٹھا اپنی مرضی سے نہ اللہ کا ذکر ہے نہ بزو ہے نہ نہ خبیص اور نفس ہوتا ہے اور کسمان ہوتا ہے اگر اللہ ہر انسان میں ہے تو کیا مانا کرو گے اس کا کیا اس کا مفہوم ہے یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اور جہاں اللہ کی ذات نوز باللہ موجود ہے وہاں شیطان گرے بھی لگا رہے اور اللہ معاف کرے کانوں میں پیشاب بھی کر رہے اس تسلط کا کیا معنی بیان کرو گے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے گجر شیطان ہو کہ دمی کو کہ شیطان جو ہے تمہارے خون کے ساتھ گردش کر رہا اگر اللہ مخلوق میں فنور کیے ہوئے ہے اور ہر شخص میں اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے تو شیطان تو گردش کر رہے ہیں مجرا دن میں گھوم رہے گردش کر رہے ہیں پھر کیا مانا کرو گے اس کے حدیث میں آتا کہ شیطان تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے اگر اللہ کا ذکر تم نہیں کرتے تو شیطان ایک گھر کے حاکم کی طرح اس گھر میں اپنے پورے آکام نافذ کرتے اس گھر کا مالک بن جاتا ہے کہ شیطان جب جب سورج ڈوبتا ہے شام ہوتی ہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر کا مالک اس گھر میں کیسے آ رہا ہے اگر وہ آتا ہے اللہ کا ذکر کر کے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری رات کا ٹھکانا کیا ہے یہاں سے اور پھر کھانا لگتا ہے کھانا شروع کرتا ہے اب انتظار کرتا ہے کہ کھانے کی نوبت ملتی ہی نہیں ملتی اگر وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تو شیطان بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ کھانا بھی کیا ٹھکانا بھی کیا کھانا بھی کیا اس گھر سے باہر نکل جاتا اور اگر وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر داخل ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے چیلوں کے ساتھ کہ گھر کا ٹھکانا آج مل گیا اس گھر کی حکومت میں مل گئی لگا اللہ کا ذکر کیے بغیر اگر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان کرتے مبارک ہو اب یہ کھانا بھی ہمارا ہے اب وہ کھانا بھی کھا رہا ہے گھر میں اس کا ٹھکانا بھی بن گیا اور ایک گھر کے حاکم کی طرح اس گھر میں اس کے آکام نافذ ہوتے اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا جہاں گھر کے مالک اللہ کے ذکر سے غافل تعریف کرو گے پر اللہ ہے تو شیطان کو یہاں نفول حاصل ہو گیا پھر کیا اس کا معنی ہے انسان یا حدیث کا اور نصوص کا کیا معنی کرو گے اس معنی میں بے شمار نصوص موجود ہیں اور بے شمار عدلہ موجود پھر اس کی کیا تعمیلیں کرو گے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بالکل معمولی میں نے اب چند ایک دلائل کا یعنی چند اسالیب سے جن سے اللہ رب العزت کا علوم اور اس کا خلق سے مطمئر ہونا ثابت ہو رہا ہے وہ خلق کے اندر نہیں ہے فلول نہیں ہے اختلاط نہیں ہے صوفیہ کے عقیدے باطل ہیں اور ان کے جتنے بھی نظریات ہیں سارے کے سارے فاصل ہیں میں بتایا کہ فطری عقیدہ فطری عقیدہ دیکھ یہ انسان جو جانور نما ہے انسان نما جانور اس عقیدے کو نہیں جانتے سلمان علیہ السلام کے دور کی چونٹی کیا قابل فخر عقیدہ کہ اللہ کے پیغمبر نے اس چونٹی کی بات بھی بتائی اس کا قصہ بھی بتایا اور اس کی حید کدائی بھی بتائی بہت بڑی حکومت تھی اور بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے گئی اور سلمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت تھی برندوں پر پرندوں پر جنوں پر انسانوں پر حیوانوں پر سب پر حکومت اور ایک وقت آیا کہ پانی تک رسائی ممکن نہ رہی نہ میں برف رہا ہے اور نہ زمین سے نکل رہا اتنا ڈر رہا حتیٰ کہ کہ سالی پھیل گئی ہلاک میں شروع ہو گئی مویشی مر رہے انسان مر رہے طے ہوا کہ کسی مقام پر جاتے ہیں جنگل میں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک مسکین حید بنا کر اور اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں طرح سے لشکر پورا ساتھ چل پڑا جو مکان طے تھا تو آ کر درد کرم لتن ایک چونٹی دیکھی ایک چونٹی اتنا کافی تھا بس چیوٹی دیکھی لیکن نہیں اس کی حید کیا تھی مستلقیت اللہ رہا وہ اپنی پشت کے لیٹی ہوئی اس نے اپنی کمر زمین سے لگا رکھی تھی رافع ببعض کے بعد یہ قواعدہ آسمان کی طرف ایک چوٹی کا عقیدہ اپنی پشت زمین سے ٹیکے ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں نند نندے پاؤں اور ٹانگیں اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے اور کیا کہہ رہی ہے بغیر کسی وسیلے واسطے کے اللہ عمر من خلق حالانکہ وسیلہ سامنے موجود ہے اللہ کا پیغمبر لیکن نہیں شخصی وسیلہ جائے کو معلوم من اللہ ہم تیری مخلوق ہیں تو نے ہمیں پیدا کیا جب پیدا کیا ہے تو ہم کو بھوکا پیاسا کیوں مار رہا ہماری روئی تیرے ذمے ہیں ہمیں رو دیکھو مانگنے کا انداز بڑے سب سکیا یا اللہ ہم کو پانی چاہیے ہمیں پانی عطا فرما ہم پیاسی ہمیں پانی عطا کیا نمبر ایک چونٹی جو مکلف نہیں چونٹی پر نہ کوئی کتاب اتری اور نہ اس کی طرف کوئی نبی مرسل آیا نہ اس کی طرف نہیں آئی ایک جانور ہے چھوٹا سا اور عقیدے کی معرفت آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بیٹھی ہوئی اپنی پشت زمین سے ٹکا لی اسے میں میرا دین کے اندر نہیں بلکہ اوپر ہے میرا پروردگار اوپر ہے ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مشکل شاید نیچے ایک شخص مرا وہ جیسا بھی ہو ایسے کئی لوگ ہم جانتے ہیں جو پوری زندگی نشے میں دھت رہے چر سر بھنگ پیتے رہے اور کبھی اور کتے گھوم رہے اور لوگ جب ان کو جب وہ مر گئے ان کو دفن کر کے ان پر کبا بنا کر ان کو مشکل کشا مان لیتے اب تمہارے مشکل یعنی پوری زندگی بھنگ گھوٹ گھوٹ کر پیتے رہے اور یہ سوفیا اس کماش کے لوگ ان کا بھنگی ہونا اس لیے ہوتے ضرور ہوتے ایک نجر اور ناپاک چیز وہ شاہ صاحب ایک مقام پر تقریر کر رہے تھے کسی ملنگ نے چھیڑنا چاہا اور ایک عجیب سوال بھیجا کہ سائیں اگر بھنگ گھوڑ کے رکھی ہو اور کتے کی ٹانگ اس میں پڑ جائے تو اس بھنگ کا کیا حکم ہے فرمایا کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی یہ ہے عقید اور رکشا کی ٹانگ دھونی پڑے گی کتا نجس ہوتا ہے کسی برتن میں منہ ڈال دے اس کو سات بار دھو کے تو پاک ہوگا فرمایا کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی رحم اللہ اللہ رحمت فرمائے جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ شاہ صاحب کا علم ہے توحید خالد صاحب کی کتاب اس میں اللہ رب العزت کے علوم پر قرآن حدیث سے پار یہ دیکھو چونٹی اس کا عقیدہ اس کا عقیدہ کتنا نفیس اور عظیم ہے اپنی پشت زمین سے ٹیکے ہوئے اپنا منہ آسمان کی طرف کیے ہوئے ہاتھ و آسمان کی طرف کیے ہوئے اللہ خلق من خلق بغیر کسی واسطے کے وسیلے کے اللہ سے براہ راست دعا ہو رہی ہے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں فرما نے کیسی قبول کی سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ نے یہ طاقت دی تھی ہر مخلوق کی بولی سمجھنے کی آپ نے چونٹی کا گریا سمجھ لیا اس کی دعا سمجھ لی فرما کے ارجے لوٹو لوٹو چلو بھاگو تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے بارش ہو جائے گی تمہارے کپڑے بھیگ جائیں گے جلدی چلو نقد سخی تم بدا دعا قبول اللہ نے چونٹی کی دعا قبول کر کے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ساری مخلوقات کو مرنے سے بچا لیے ایک چونٹی کی دعا قبول کر اللہ کس کس کی سنتا ہے اور کیسے سنتا ہے ایک چونٹی کا عقیدہ اس کی ننی سی کھوپڑی میں جو بات آ گئی یہ ارباب پکڑ کے دماغوں میں بات نہیں آئی کتنا گندا اور گمراہ میں سے مضمون دو شعبے بنائے ہیں ایک کچھ درائل دلائل تو اس میں جتنے بیان کریں کم ہے دوسرا جو صوفیاء کے دلائل ہیں ان کا مواخذہ اور ان کا جو ہے وہ رد یہ ایک الگ موضوع انہوں نے کچھ قرآن آیتوں سے استعمال کیا کچھ احادیث سے احادیث کچھ موضوعات بھی ہیں ضعیف بھی ہیں کچھ صحیح بھی الگ میں نے شعبہ بنایا تھا اور اگر مصروفیت نہ ہے تو اگلا پروگرام ہم اسی موضوع پر رکھتے ہیں جس میں ان کے جتنے ان کے دلائل ہیں جیسے ایک عام حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پاؤ بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں اس کو بڑا لیا جاتا ہے اس پر مفصل کلام اس قسم کے اور مظلومہ دلائل جو ہیں ان پر نقد اور ان کی ان اللہ اس کو تو ان شاء اللہ عزیز ترتیب بن جائے گی اعلان ہو جائے گا اس پر ان بات ہوگی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم عقیدہ صافیہ پر قائم رہیں اور بحمد اللہ میں بڑا مطمئن خوش ہوں اپنے عقیدے پر بحمد اللہ اپنی جماعت کے عقیدے پر کہ اللہ نے ان خرافات سے بچایا اللہ نے ان روایت سے بچایا اللہ نے اس غلالت سے بچایا اور اپنی وہی کا نور جو ہے جو کتاب سنت پر قائم ہے وہ میں عطا فرما دیا اور بحمد اللہ اس پر ہم قائم ہیں عقیدے کے تعلق سے منہج کے تعلق سے عمل کے تعلق سے اللہ کے وہی کی نور ہماری احساس ہے اس نور سے ہمارے قلوب منور ہیں اذہان منور ہیں اور اعمال جو ہیں روشن منور ہے اللہ اس پر قائم رکھے مرتے دن تک مرتے دن تک قائم رکھے اپنے اپنے پیغمبر کی توفیق اطاعت کے رنگ میں ہو اور عقیدہ خالصہ اللہ ہم کو عطا فرما دے اسی پر ہم کو قائم رکھے اقول حاضر بس اللہ علیہ وقران الحمد للہ رب برادن